یحییٰ بن ابی کثیر نے خبر دی کہا مجھے عبداللہ بن ابی قطادہ نے خبر دی کہ ان کے والد نے اللہ ان سے راضی ہو انہیں خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شرکت کی کہا میرے علاوہ سب نے عمرے کا احرام باندھ لیا اور تلبیہ شروع کر دیا کہا میں نے ایک زیبرہ شکار کیا اور اپنے ساتھیوں کو کھلایا جبکہ وہ سب احرام کی حالت میں تھے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور انہیں بتایا کہ ہمارے پاس اس شکار کا کچھ گوش بچا ہوا ہے آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اسے کھاؤ حالانکہ وہ سب احرام میں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستاون